على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذر سامعین کرام اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں مرحمت فرمائی رحمتوں اور مغفرتوں سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا اللہ نے ہمیں قرآن کی حلاوت بھی دی تراوی کی لذت بھی دی اور شہری اور افطاری کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں برکتیں بھی دی کہاں یہ نصیب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کا دشمن زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہو جائے اسے حکومتیں مل جائیں سلطنتیں مل جائیں لیکن وہ شہری نہیں کر سکتا افطاری نہیں کر سکتا تراوی نہیں پڑھ سکتا جاننے والے جان سکتے ہیں کہ اللہ نے اس میں کتنی لذتوں کو رکھا ہے رحمتوں کو برکتوں کو رکھا ہے اسی لیے جب یہ ماہ مقدس ہم سے رخصت ہوتا ہے اللہ تعالی کے دربار میں ہدیے تشکر پیش کر کر انعام لینے کے لیے شریعت نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ اللہ کے دربار میں پہنچ کر زیادہ سے زیادہ تقبیرات کہیں جائیں عام نمازوں میں ایک تقبیر تحریمہ ہے لیکن اس میں چھ زائد تقبیریں ہیں اللہ کی بڑائی ہے اللہ کی حمد ہے اللہ کی توصیف ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ کروڑوں مخلوق میں تو نے ہمیں اپنی رحمت کے لیے مغفرت کے لیے رمضان کی سعادت کے لیے کلام پاک کی تلاوت کے لیے تراوی کے لیے تو نے منتخب کر لیا یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں یہ نعمت سے مالا مال کرتے ہیں کا فضل اللہ ہی ہوتی میشا یا اللہ کا فضل ہے ہر کسی کو نہیں مل سکتا دولت ایک گندی چیز ہے اللہ نے قارون کو دے دیا حکومت ایک بیکار چیز ہے اللہ نے فرعون کو دے دیا چہرے کی وجاہت اور خوبصورتی یہ کوئی بڑی چیز نہیں اللہ نے ابو لہب کو دے دیا اس کا نام عبد الزا تھا لہب کے معنی شعلے کے اور ابو لہب کے معنی شولوں کے باپ کے اتنا خوبصورت اتنا حسین کہ چہرے کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کے چہرے کے اندر شولے بھڑک رہے ہیں نابول لہب چہرے کی بنیاد پر جنت میں جا سکا نابو جہل عدالت کی بنیاد پر اپنے کوٹ کی بنیاد پر وہ جنت میں جا سکا نہ قارون اپنی دولت کی بنیاد پر اور نہ فرعون اپنی سلطنت کی بنیاد پر سیدنا بلال حفصی رضی اللہ تعالیٰ نہ چہرے میں حسین ہیں نہ مالدار ہیں نہ عربی ہیں نہ مالک ہیں ہر اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بظاہر کوئی مقام نہیں کالے کلوٹے غلام حقشہ کے رہنے والے اور غریب کوئی مال نہیں دولت نہیں چہرے میں حسن نہیں ہے اور ایسے بھی نہیں کہ ان کی ماتحتی میں کئی غلام رہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبے پر آپ کو کھڑا کیا اور کہا کہ بلال اذان دو نماز ختم ہوئی حضرات صاحب کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کابے کی چھت پر آج کیوں کڑا کیا فرمایا قیامت تک کی آنے والی نسل انسانی پہچان لے کہ بلال کا مقام اللہ نے سے اونچا کیا ہے نہ چہرہ ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ حسب و نصب ہے نہ عرب کے رہنے والے ہیں کوئی چیز نہیں جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت آپ نے فرمایا میں جنت میں جا رہا تھا اور میں اونٹنی پر سوار تھا اور اونٹنی پر کوئی آدمی بیٹھتا ہے تو اس کی نکیل پکڑ کر آدمی اس کی رسی پکڑ کر آگے آگے چلتا ہے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کیا بات ہے کہ میں نے جنت میں جب داخل ہوا اور اونٹ پر بیٹھا تو میری اونٹ کی نکیل اور رستے کو پکڑ کر تم آگے مجھ سے آگے جا رہے تھے یہ آقا کے جوتوں کی قیمت ہے جوتوں کا سبقہ ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے آج بلا وجہ مسلمان مال کے پیچھے دولت کے پیچھے پراپرٹی کے پیچھے کارخانے کے پیچھے یہ دنیا کا ایک نمبر کا پاگل ہے اس کو پاگل کتے نے کاٹا ہے یا اس کو پاگل خانے میں داخل کرنا چاہیے قرآن جیسی دولت رکھ کر تراوی جیسی نعمت رکھ کر روزہ جیسی راحت رکھ کر اللہ اکبر اگر کوئی تراوی کے وقت بازاروں میں گھومتا ہے رمضان کی بے قدری کرتا ہے میرے آقا نے برحق فرمایا اور جبریل امین علیہ والسلام کی بدعا پر آپ کا دل کس کی سرزمین کے اندر پتھر کھائے آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے کیچڑ کو ڈالا گیا اون کی اوجڑی کو ڈالا گیا اور کہا گیا کہ تاریخ کے چٹانوں کو ہم جو ہے چکی کے پارٹ بنا کر اپنے تائف کو پیس کر رکھ دیں گے آپ اجازت دیں آپ نے کہا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ کے بعد آپ مکت المکرمہ میں جب واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا جس نے کاٹا ڈالا اس کے لیے معافی جس نے مجھے تاہر کہا اس کے لیے معافی جس نے مجھے شاعر کہا اس کے لیے معافی جس نے مجھے کاہن کہا اس کے لیے معافی جس نے مجھے مجنون کہا اس کے لیے معافی جس نے اس مقصد المکرمہ کی سرزمین سے مجھے نکلنے پر مجبور کیا اور میں ہجرت کر کر چلا گیا اللہ کے کعبے کو چھوڑ کر چلا گیا آج اس کے لیے بھی معافی جو آتا ہے جو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی کے پروانے تقسیم کر رہے تھے اور فرمایا لا تصری انتم اسبولہ جاؤ تم تمام کے تمام آزاد ہو یہ آقا فرمایا یہ ہمارے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ہزار مرتبہ اس روایت کو سنا ہوگا کہ آپ نے ممبر پر قدم رکھا تو آمین آمین آمین کہا فرمایا وہ مسلمان تباہ ہو جائے برباد ہو جائے جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے پروانے کو حاصل نہیں کیا کیا بات ہے تائف کے پتھر کھا کر خون رچ رہا تھا آپ نے بدعا نہیں کی آپ کو گالیاں دی گئی آپ کی بیٹی کو ستایا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کائنات کے مومنات مسلمانوں کی والدہ ہیں پر تہمت لگائی گئی کوئی شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگے اور یہ وہ پاکیزہ صادقہ مصدقہ خاتون کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلاط وسلام کے ہاتھ میں تصویر دے کر بھیجی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہے یہ وہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرنے والے الزام لگا دیا آپ لگا دی سفر اللہ ابن معطل ایک صحابی ہے اللہ علیہ منافقوں نے تحمت لگا دی آپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی آپ کی بیوی کو پاکیزہ طاہرہ مظاہرہ نوازی تعجب گلزار کوئی تہمت لگا دے آپ کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں آرام سے رہ سکتے ہیں نیند چین سکون حرام ہو جائے گا آخا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ آقا نے ان کو بدوا دی ہو آقا نے ان کو برا کہا ہو الٹا یہ بات ملتی ہے سورہ توبہ اٹھا کر دیکھو یہی منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابئی ابن سلول جب مرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل اتنے کرم فرما آج پوری دنیا والوں کو عید کے میدان سے پیغام دو آؤ میرے آقا کی سیرت کو جھانک کر دیکھو آؤ اسلام کا مطالعہ کرو آؤ قرآن کا مطالعہ کرو آؤ نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو مسلمانوں میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم وہ یہودی کتا امریکہ کی سرزمین کے اندر بیٹھ کر جو کلام پاک کے جلانے کی بات کر رہا ہے میں اللہ کی قسم کھا کر آج اس عید کے مجمعے میں ممبر رسول پر حلفیہ کہتا ہوں حضور اس کا نہیں ہے حضور ہمارا ہے کہ ہم نے قرآن کی رحمت کو اسے آشنا نہیں کیا ہم نے نہیں بتایا اللہ کے قرآن میں کیا تاثیر ہے اللہ کے قرآن میں کیا لذت ہے کیا دنیا میں کسی کو کتے نے کاٹا ہے کہ پینے کے پانی میں پیشاب کرے گا اور صحرا میں جا رہا ہے کڑاکے کی دھوپ ہے لو چل رہی ہے اس بعد ایک سراہی پانی ہے کیا کوئی بے وقوف ہوگا کہ اس پانی کے اندر گندگی ڈالے گا یہ قرآن میرے اور تیرے باپ کی جاگیر نہیں سورج کی کرنیں اللہ کافر کو لے دیتا ہے مشرق کو بھی دیتا ہے مسلمان کو بھی دیتا ہے ماننے والے کو بھی دیتا ہے دوستوں کو بھی دیتا ہے دشمن کو بھی دیتا ہے چاند کی چاندنی اللہ سب کو دیتا ہے بارش کے خطرات اللہ سب کو دیتا ہے آسمان کا سایہ اللہ سب کو دیتا ہے زمین کا بچھونا اللہ نے سب کو دیا ہے ہوائیں اللہ سب کو دیتا ہے اللہ کی نعمتیں جب سب کے لیے عام ہیں یہ قرآن میرے اور تیرے باپ دادا کا ہے تعویذ پلیتیں بنانے کے لیے یہ قرآن مسلمانوں کا نہیں اللہ تمام کا نبی تمام کے قرآن تمام کا مسلمان تو اس قرآن پر غصب کر کر تالا لگا کے رکھ لیا کل اگر وہ یہودی کہے گا اے اللہ اگر یہ مجھے بتا دے کہ اس قرآن میں دھڑکتا ہوا دل سورہ یاسین ہے اے اللہ اگر یہ بتا دے کہ اس قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے اے اللہ اگر یہ بتا دے کہ اس میں تیری شان کرسی کی آیت الکرسی ہے اے اللہ اگر یہ بتا دے کہ سور حشر کی آخری آتوں میں تیری تعریف اور تیری تحمیز اور تیری توسیع بیان کی گئی خدا نہ کرے کل اگر یہودی یہ بات کہتے تھا آج تو ہم گالیاں دینا آسان ہے عورت کروڑے پھوٹتی ہے اپنے مرد کے پیچھے اللہ اسے برباد کرے یہودی کو برباد کرے اللہ بابری مجید کے قاتلوں کو برباد کرے یہ آسان ہے لیکن مسلمانوں کیا تم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا جس مسلمان کو قرآن آج نہیں سمجھ میں آیا چودہ سو تیس سال بعد جسے گانا سمجھ میں آتا ہے جسے زمین سمجھ میں آتی ہے بزنس سمجھ میں آتا ہے جسے کاروبار سمجھ میں آتا ہے جسے دولت سمجھ میں آتی ہے جسے پیسہ سمجھ میں آتا ہے جسے و چکا سمجھ میں آتا ہے جسے دنیا کی گندی لڑکی لہلا سمجھ میں آتی ہے اسے شیریں فراہد کے قصے معلوم ہے لہلا مجنون کا قصہ معلوم ہے سورے فاتحہ کا ترجمہ معلوم نہیں دعائیں خلوص معلوم نہیں کتے کو جب پالتے ہیں کتے کو بسکٹ ڈالنا چاہیے ہڈی ڈالنا چاہیے آپ اگر کتے کو پالیں اور آپ نے اس کو بسکٹ نہیں ڈالا اور آپ نے اس کو غذا نہیں دی اور آپ نے اس کو ہڈیاں نہیں دی اور گوشت نہیں دی یہ کتا مالک کو بھونکنا شروع کر دیتا ہے ہم ذمہ داری لے کر آئے تھے اللہ کے پاس اے اللہ یہ قرآن امانت ہے جس امانت کو آسمان نے ٹکرا دیا زمین نے ٹکرا دیا انا حرض نل اگانتا ارس تنازی ویوال پاگئی والی احملہ یہ ہماری ذمہ داری تھی یہ ہماری ذمہ داری تھی ایک ایک گھر کے اندر اللہ کے کلام پر پہنچا دے یہ کافر یہ ہندو یہ کوئی سب اللہ کے بندے قرآن سب کا جیسے بارش سب کی زمین سب کی کھیتی باڑی سب کی سورج کی کرنیں سب کی الحمد للہ رب المسلم رب العالمین عالموں کا رب ہے مسلمانوں کا نہیں اگر قرآن شروع ہوتا الحمد للہ رب المؤمنین الحمد للہ رب المسلمین تو ہم اس قرآن کو رکھ لیتے یا یوحنا انی رسول اللہ علیکم جمیا میرے آقا اکاس کے میلے میں نہیں ہے میرا آقا وہ ابو جہل جو گالیاں دیا کرتا تھا نبی کی توہین کیا کرتا تھا ستر پر تین مرتبہ میرے آقا ابو جہل کے گھر میں گئے قرآن شریف میں توبہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی فکر کیا کرتے تھے فکر کیا کرتے تھے کہ دن رات ان کے حق میں دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان استقف الحمد للہ مر رتن اللہ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے آپ استغفار کریں نہ کریں یا ستر مرتبہ کریں لئی اخبر اللہ لہم آپ جتنا سمجھانا تھا سمجھا چکے ہیں توحید کا بیان کرنا تھا کر چکے ہیں بتوں کی برائی کرنا تھا کر چکے ہیں اب کیا ان کے لیے استقبال اللہ کے نبی کے دل میں کتنا درد تھا مسلمان گالی دیتا ہندو کو آج مسلمان ہندو کو پرایا سمجھتا ہے خود نبی کے دین کو نہیں سمجھا اللہ کے قرآن کو نہیں سمجھا حضرت مولانا شاہ محمد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک کافر کا جنازہ جا رہا تھا آپ داروں کا تار لگے کسی نے کہا کہ حضرت کافر ہے فرمایا ضرور کافر ہے قیامت کے دن الیاس کا دامن تھامے گا اور کہے گا اللہ اگر الیاس مجھ تک کلمہ پہنچایا ہوتا تو کفر پر میری موت نہ ہوتی کون ذمہ دار چار آدمی سفر کر رہے ہیں ایک آدمی کے پاس پانی ہے تین آدمی ایڈیاں رگڑ کر مر رہے ہیں کون ذمہ دار ہے جس کے پاس پانی ہے وہ ذمہ دار ہے جس کے پاس دوا ہے وہ ذمہ دار ہے قرآن ہمارے پاس ہے یہودی کے گھر میں نہیں وہ جلا رہا ہے اس لیے جلا رہا ہے کہ اسے اس کا معنی معلوم نہیں مطلب معلوم نہیں یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ قرآن کے معنی اور مطلب کو اور اس کی رحمت کو ہم یہودی کے گھر تک پہنچا دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرم تھا اللہ کا سپا تھا مرغا تھا ریاض الجنہ تھی لیکن کیا وجہ تھی کافروں کے میلے میں مشرقوں کی جماعت میں آپ جایا کرتے تھے منافقوں کی مجمے میں آپ جایا معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے اندر کہا گیا کہ ستر مرتبہ اگر آپ مغفرت طلب کریں نہیں اللہ ہو اللہ نہیں مغفرت قبول کرے گا تو آقا نے فرمایا اگر میرا اللہ کہتا ستر پر دو مرتبہ ستر پر ایک مرتبہ تو میں ستر پر ایک مرتبہ مغفرت ان کے لیے مانگتا ان تب تک پہ لہم سبھی نہ ستر مرتبہ اللہ نے ستر کا بات کہی اگر اللہ یہ کہتا اگر آپ ستر پر پانچ مرتبہ ان کے حق میں دعا کریں ہری سن ہری کم بل آقا رہی کے اس حصبے کو ہم نے بلا دیا ہے آقا کے اس نمونے کو ہم نے بلا دیا ہے اس سیرت کو ہم نے بلا دیا ہے ہم نے یہ سمجھا ہے یہ قرآن مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے آیا یہ قرآن قبرستان کے اندر سامنے قبروں کے سامنے پڑھنے کے لیے آیا یہ قرآن مرے ہوئے جو ہے لوگوں کے سامنے بخش کرانے کے لیے آیا اور یہ قرآن تعویذ اور پلیتوں کے لیے آیا دکان کے ادھاٹن کے لیے آیا گھر کی ٹھنڈک کے لیے آیا آپ نہیں نے پڑھا کہ حضر العالمین یہ اللہ کا کلام ہے جو عالموں کے لیے باعث سے ہدایت بن کر آیا آج اگر فرقہ وارانہ فساد ہوتا ہے آج اگر مسلمانوں کو بات مارنے کی بات ہوتی ہے عورتوں کی عزت و آبرو لٹنے کی بات ہوتی ہے مسلمانوں اللہ کی قسم جتنا ان کا قصور ہے اتنے ہم بھی قصور مارے ہم نے آج تک اذان کا معنی نہیں بتایا آج تک سورف فاتحہ کا مانا نہیں بتایا اور نبی کی سیرت کو نہیں جانتے عید کے معنی کو نہیں جانتے عید کے مطلب کو نہیں جانتے آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں عید کا معنی اور مطلب کیا ہے بریانی کھاؤ اچھے کپڑے پہنو گھومنے کے لیے جاؤ جو عورت فاطمہ نام کی سمیہ نام کی عائشہ نام کی پورے رمضان المبارک کے اندر سر پر سے حیا کا دوپٹہ نہیں اترا تھا آج عید کے نام پر اپنے ہاتھ وہ غیروں کے ہاتھ میں دے دی ہے کافروں کے ہاتھ میں تاکہ وہ اس کو بگڑیاں پہنائے یہ اسلام کی تعلیم ہے عورت جو سارے رمضان کے اندر روزے کا اکرام کیا احترام کیا آج اپنے ہاتھوں کو اس میں غیروں کے حوالے کر دیا مہندی لگانے کے لیے رمضان آیا تھا مستقی بنانے پرہیزگار بنانے آپ نے رمضان کے پہلے جمعے میں یہ آیت سنی ہوگی کتبا علی من قبلکم کنا تتقون روزہ فرض کیا گیا روزے کا نتیجہ کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ تقوی خانخواہ میں یہ تقوی مسجدوں میں یہ دعوت و تبلیغ کی محفلوں میں یہ تقوی ذکر کی محافی میں یہ تقوی علماء کی نشستوں میں یہ تقوی مدارس میں مکاتب میں قرآن کی محفلوں میں نظر آنے کے بجائے آج تقوی کا ترجمہ یہ ہے کہ عید کے بعد ہر سلیما گھر کے گیٹ پر ہاؤس فل کا بورڈ لگا ہوا رہتا ہے اس تقوی کا ترجمہ یہ ہے کہ پارکوں سنیماؤں اور پکنک اسپاٹ پر کھلے کھلا ہو رہا ہے بتائیے اس آدمی کو کیا کہیں گے جس نے شیش محل تعمیر کیا دن رات کی محنت سے اور پھر ایک لفظ اس نے ڈنڈا لے کر اور پتھر لے کر اس شیشوں کو چکنا چور کر دیا جو عمارت آپ نے تراوی کی سائن کی تھی اللہ کے عرش تک پہنچنے کی اور جو عمارت آپ نے شہری اور افطاری کے غیٹوں کو رکھ کر بنائی تھی جو عمارت آپ نے روزے کی دیواروں سے بنائی تھی اور جو عمارت آپ نے کلام پاک کی تلاوت کی چھت دے کر بنائی تھی کیا ہو گیا مسلمانوں کون سے پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اس عمارت کو کوئی یہودی نہیں کوئی عیسائی نہیں کوئی اسرائیلی نہیں کوئی کافر نہیں کوئی مشرق نہیں کوئی اسلام مسلمان کا دشمن نہیں خود بنانے والا مسلمان اپنے ہاتھوں سے پتھر لے کر گناہ کے پتھر لے کر اس عمارت کو گرا رہا ہے میں دکھاتا ہوں کیا ہو رہا ہے عورتیں بے پردہ اور مرد اور نوجوان آزاد وہ گیا گھومنے کے لیے وہ گیا پھرنے کے لیے وہ گیا عشق معاشقہ کرنے کے لیے وہ گیا بدکاری یہ کہاں کی عقل ہے کہ جس عمارت کے ایک ایک ٹیم کو سنت اور فرائض سب کا خیرات سخاوت زکات ایسی عیدیں دے کر دنیا میں کہیں ایسی عمارت کسی قوم کے ساتھ ہے کیا ملتا ہے تمہیں ان عمارتوں کو ڈھا کر کیا ملتا ہے تمہیں اللہ کی اس مخصوص مہینے کی رحمتوں کو پامال کر کر سوائے نبی کی بد دعا کے نبی نے کہا جو آدمی رمضان پائے اور اسے باقی نہ رکھے یعنی بک اللہ سے نہ کروائے تو تباہ ہو جائے برباد ہو جائے مسلمانوں اگر میری دکان ہے ایک فقیر بیچ مانگنے کے لیے آتا ہے میں نے کہا بابا معاف کرنا ابھی دکان پر جانا تو فقیر نے ہمیں بدوا دے دی دل میں کلش ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے یا اللہ خدا جانے اس فقیر کی دعا لگ ڈالے ارے بابا ادھر آؤ معاف کرنا دیکھیے چلر نہیں تھا ایک کام کرو ایک روپیہ لے لو آٹھانے لے لو آدمی پریشان ہوتا ہے وہ فقیر کوئی ولی نہیں کوئی قطب نہیں کوئی غوث نہیں کوئی مستجاب الدعوات نہیں پیٹ کی پیٹ کا پجاری روپیے کے لیے بدوا دے رہا ہے اور اس بدوا سے تمہارا دل دہل گیا کائنات کے مولا امام الانبیاء صافی کوثر شافی محسر سعید العم سعید الجن جس کی بدعا کو رد نہیں کیا جاتا اس نے جبرائیل کی بدعا پر اس آدمی پر جس نے رمضان میں داڑھی مڈائی جس نے نماز کو چھوڑا جس نے تراوی کو چھوڑا جس نے روزے کو چھوڑا جس نے رمضان کے بعد رمضان کی رحمتوں کو پامال کیا اس نے کہا وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے مسلمان ایک فقیر کے بول پر تجھے ڈر ہوتا ہے اور نبی کے بول پر تجھے ڈر نہیں بہت کے موقع پر ایک دشمن کو نیزا پھینکا تھا آپ جانتے ہیں بیل کی طرح چیخنے لگا کتے کی طرح بھوکنے لگا دشمنوں اس کے دوستوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے بڑا بہادر سمجھتے تھے ایک ذرا سی خراش پر ایک ذرا سی زخم پر تو بھوک رہا ہے اور چلا رہا ہے اس نے کہا کہ یہ محمد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا تھا کہ میں تجھے دیکھ لوں گا میں تیرا انتقام لوں گا اب انہوں نے جو کہہ دیا اللہ اس کی لاج رکھے گا اگر مجھے نیزا نہ پھینکتے میری طرف دیکھ کر تھوک بھی دیتے اللہ کی قسم میں دوا برباد ہو جاتا ایک کافر کا عقیدہ ہے کہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی آج سینے میں کیا تو دل رکھتا ہے کیا تیرا آج اتنا جو ہے اعتماد بڑھ چکا ہے عورت کو سم پہ نازک کہا جاتا ہے کمزور کہا جاتا ہے آج اتنی طاقتور کہ نبی کی بدعا کو سہنے کی اس میں ہمت پیدا ہو گئی جسارت پیدا ہو گئی جدھر دیکھو ادھر اوٹی میں جاؤ کشمیر میں جاؤ کنیا کماری کو جاؤ کلن پارک جاؤ میوزیم کو جاؤ لال باغ کو جاؤ جہاں ایک موت کا گڑا ہوگا چار عورتیں اور دو مرد وہاں پر لگے ہوں گے یہ کیا ہے یہ اللہ کے نبی کی بدعا کا ڈر نہیں ہے کیا اللہ کے نبی کو تم نے کہہ رکھا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے تم کر لینا ہم اپنا کام کریں گے اللہ کو تم نے اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانا تمہارے گھر کیا ہیں نقلی سیمٹ کے بنے ہوئے نقلی کھڈیوں کے بنے ہوئے اور سمود نے پہاڑوں کو تراش کر مکانات بنائے تھے اور سمجھ رہے تھے کوئی ہمیں تباہ نہیں کرے گا اور کوئی ہمیں برباد نہیں کرے گا اللہ نے کہا ایک جھاڑو ہم نے گھیرا تمام کے تمام تباہ ہو گئے برباد ہو گئے اللہ کے عذاب کا خوف کرو مسلمانوں آج ہم پر جو مصیبتیں آئی ہیں بابری مسجد کے راستے سے بیت المقدس کے راستے سے بی جے پی کے راستے سے اور پھر اسرائیل کے راستے سے امریکہ کے راستے سے برطانیہ کے راستے سے میرا اللہ کلام پاک کے پچیس میں پارے میں کہتا ہے مصیبت لوگوں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اصلاح کرو سنتوں پر چلو آج کا دن عہد و پیمان کا دن ہے عیاشی کا دن نہیں شراب کا دن نہیں اور کباب کا دن نہیں اور جوئے کھیلنے کا دن نہیں ہے آج رونے کا دن ہے اللہ کو منوانے کا دن ہے اسی لیے اور دنوں میں ایک تقبیر تحریمہ آج چھ دائر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کہی جاتی ہے اے اللہ تو راضی ہو جا اے اللہ تو راضی ہو جا اے اللہ تو راضی ہو جا آج اللہ کو منوا کر اللہ سے مقصد کا پروانہ لے کر گھروں کو جانے کا دن ہے آقا نے کہا کہ جب عیدگاہ گاہ سے مجمع لوٹتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے فریق تو گواہ رہنا ہم نے ان کو مقفیت کا پروانہ دے دیا اتنا آج اللہ کو راضی ہے یہ کھانا پینا جنت میں جائیں گے وہ ماں تشتہی ہی انکش و تلز العین جو چاہو گے ملے گا جو چاہو گے ملے گا یہاں ذرا مرغی زیادہ کھا لی تو پیٹ میں گرمی ہو گئی بریانی کو زیادہ کھا لیا فوڈ انفیکشن ہو گیا لوز موشن ہونے لگا دنیا کی بیماری اللہ کی قدم اور جنت میں جو چاہے کرو کوئی بیماری نہیں نہ استنجا نہ بیت الخلا ارے مسلمانوں ہماری عید تو وہاں ہے جنت میں ہماری عید کلیے کے ساتھ جب موت آئے گی ہماری عید جب ہماری قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کو کھولا جائے گا ہماری عید جب اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت کا پروانہ دے گا ہماری عید جب ہم نبی کے ہاتھ کوشل دیں گے ہماری عید جب ہے اللہ کے عرض کا سایہ ملے گا ہماری عید اس وقت جب ہم گل چراغ پر بجلی کی طرح گزریں گے یہ کیا ہے یہ دنیا لہو لہیب ہے کھیل کود کی جگہ ہے آج فقیروں کی زندگی گزار کر بادشاہوں کا خواب دیکھتا ہے مسلمان حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے گھر میں بھی عید آئی تھی فرماتے ہیں گھر کے اندر جب گئے بیگم صاحبہ کا چہرہ اداس اداس تھا غمگین غمگین تھا فرمایا کہ بیگم عید کے دن یہ چہرہ کیوں لٹکا رہے ہو ایسا اداس مرجھایا ہوا چہرہ کیوں ہے تو آپ کی بیگم طالبہ نے کہا عید میں جب تمام لوگ آئیں گے اور ان کے بچے آئیں گے رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے زرف برف کے جو ہے چمکیلے وہ پوشاک پہنے ہوئے ہوں گے اور کے امیر المؤمنین اور خلیفت المسلمین کی اولاد فقیروں کی طرح رہے گی ماں ماں ہے ماں کے دل میں مانتا ہوتی ہے اولاد کی محبت ہوتی ہے ماں بے چین ہو گئی یا اللہ میرے جگر کے ٹکڑوں کو کیا گی جب وہ دیکھیں گے کہ ریا اور پکرا کے بچے آج نئے کپڑے پہنے ہیں اور بادشاہ کا بچہ بیمن لگا کپڑا پہنا ہے رونے لگی ماں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کروں کیا میں میرے پاس تو حلال پیسہ تو ہے کہ جس میں کپڑا سلا سکوں عورت جب آتی ہے مکاری پر ہوشیاری پر مردوں کی عقلوں کو تالا لگ جاتا ہے اس لیے عورت کی تربیت دین کے دائرے میں کرو ورنہ یہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گی برباد کر کے رکھ دے گی اور یہ تمہیں جہنم میں پہنچا کر رکھ دے گی اور اسے دین سکھاؤ گے یہ تمہیں دنیا میں بھی چمکائے گی آخرت میں بھی چمکائے گی اور جس گھر میں عورت دیندار ہوتی ہے اس گھر میں اللہ تعالیٰ موت سے پہلے جنت کا منظر دکھاتی ہے اس خاتون نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں آگے ایک کام کیجیے بیت المال جہاں سے تنخواہ ملتی ہے آپ کو دفتر محسوس ایک پرچہ لکھیے گا کہ امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز کی طرف سے خادم بیت المال بڑا مقام کس کا ہے بادشاہ کا یہ اسٹاف ہے اور کہیے گا اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دی جائے کام بھی نکل جائے گا تنخواہ بھی ودا ہو جائے گی اور بچوں کی عید بھی گزر جائے گی مسلمانوں آج ہم نے ماحول یہ بنا لیا جورو کے سامان زیور گروی رکھ کر گھر کے برتن گروی رکھ کر کپڑا پہننا ہم نے عید سمجھ لیا یہ عید نہیں آج اللہ مغفرت کا پروانہ دے دے آج اللہ روزوں کی قبولیت کا اعلان کر دے تراغی کی قبولیت کا اعلان میرے اللہ کی قدم آج عید ہے ایک آدمی ایک انجینئر ایک پلان بناتا ہے اور آج مالک کے سامنے اس پلان کی منظوری کا دن ہے پیشی کا دن ہے اگر منظور ہو گیا انعام سے مالا مال کیا جائے گا اس کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اگر رد کر دیا جائے گا ساری محنت اس کی بیکار ہو جائے گی آج یہ دن ہمارے تیس روزوں کو خدا کے دربار میں پیش کرنے کا تیس تراوی کو پیش کرنے کا تیس باروں کو پیش کرنے کا تیس شہریوں کو پیش کرنے کا تیس افطاریوں کو پیش کرنے کا ہمیں کوئی ضمانت نہیں کہ اللہ نے ان روزوں کو قبول کیا بھی نہیں کیا بھی یہ کیسی عید ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی گرو تارک کر کھا رہے تھے چیخیں نکل گئی لوگوں کی اور کیا حالت ہے اب کان لگا کر سنا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالم کہہ رہے تھے اے اے اللہ اللہ مجھے پرندہ بنا دیا ہوتا کوئی جانور بنا دیا ہوتا مجھے معلوم نہیں کہ میرے روزے اس لائق بھی تھے کہ تو اس کو قبول کر سکے اور جس کا محل جنت میں تھا وہ عمر جس کے لیے آقا نے کہا لفغان آبادی نبی ان لطانہ عمر اگر میرے پاس نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے وہ رو رہا ہے آج ہمیں سلیمہ دیکھ کر جھوٹ بول کر گالیاں دے کر رمضان کی بے حرمتی کر کر کسان پتی سے عید بناتے ہے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو بیگم صاحبہ کا یہ مشورہ پسند آیا پرچی لکھی بیت المان کے والی کے نام سکریٹری کے نام کہ دیکھو عمر بن عبد العزیز امیر خلیفت المسلمین آپ کو چٹھی لکھتا ہے اور حکم دیتا ہے اگلے ماہ کی میری تنخواہ اس ماہ میں دے دی جائے کہتے ہیں امام کے تقوی کا اثر مقتدیوں پر پڑتا ہے ماں باپ کی بزرگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے شوہر کی حیا کا اثر عورت پر پڑا کرتا ہے شیر اور پیر و مرشد کے تقوی کا اثر مریضوں پر پڑا کرتا ہے اور حاکم کی لداحیت کا اثر محکوموں پر پڑا کرتا ہے حاکم عمر بن عبد العزیز ہو تو بیت المال کیسا ہوگا اس نے پرچی کو پلٹائی عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے جو فرمائش کی یہ فرمائش میرے سر آنکھوں پر عمر لیکن میں بیت المال کا اور آپ کی سلطنت اسلامیہ کی مملکت کا دولت کا میں خادم ہوں آپ نے اگلی ماں کی تنخواہ کو طلب کیا ہے سوال یہ ہے کہ اگلی ماں تو بہت دور کی بات اگلے گھنٹے رہیں گے اس کی ضمانت مجھے دیجیے اور جب یہ پرچی لوٹ کر آئی سعید بن عزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس بچوں کو سینے سے لگا لیا فرمایا کہ بیٹو اب میری اور تمہاری عید تو جنت ہی میں ہوگی اسی سوکھی روٹی کے ساتھ پیون لگے کپڑوں کے ساتھ انہوں نے عید کر لی کئی کتابوں کے اندر و عشرت کرنا مزے ہاں سنت ہے سنت تو کئی چیزیں مسواک کرنا بھی سنت ہے علامہ لگانا بھی سنت ہے فرض کو بھلا دیا اور یہ کپڑے کی سنت یاد رہ گئی میٹھا کھانے کی سنت ولیمے کی سنت پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنت الا کلیمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹانے کی سنت ان اللہ اشترا من المؤمنین بان لهم الجنہ اپنا جان و مال اللہ کے راستے میں لگانے کی سنت حضرت حنزلہ کی سنت کہ بیوی سے ملاقات کے بعد اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو گئے حضرت حنسا کی سنت کہ چار بیٹوں کو اللہ کے راستے میں شہید کرا دیا حضرت ابو یوب انصاری کی سنت کہ لنگڑی حالت میں وہ میدان جنگ کے اندر چلے گئے آقا کی سنت کہ زندان مبارک کو شہید کروا لیا آقا کی سنت سبوک کے اندر دو پتھر پیٹ پر باندھ لیے یہ تو یاد رہے گی کپڑے کی سنت یاد رہے عید مبارک کی سنت جو سب حضرت خنسا کی سنت حضرت طلحہ کی سنت حضرت ابو انصاری کی سنت حضرت خالد ابن ولید کی سنت جو ہم کو یاد رکھے گا اس کو حق ہے کہ وہ اس کو یاد رکھے یہ سب تو یاد نہیں فرائض کتنے لوگ عیدگاہ میں پہنچتے ہیں بے حیا رمضان کے روزے نہیں تراوی نہیں اور پہنچ گئے پہلی سب میں لمبے لمبے کاڑیاں سرمے کے کرتی شرم اور حیا کرنی چاہیے کہ جو مزدور نے مزدوری نہیں کی مالک کے دربار میں کیسے سے پہنچ گیا وہ معاوضہ لینے کے لیے مسلمانوں آج کا دن وہاں کبے کا دن ہے آج کا دن دل کی گرفت کرنے کا دن ہے آج کا دن اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے آج عیش و عشرت کا دن نہیں آج عشق معاشرے کا دن نہیں آج کے بعد ہم کافر نہیں ہو گئے ہم نے رمضان میں جو وعدہ کیا تھا لکھا سن تو وہ بھی کام تو روزہ اس لیے رکھا کہ تجھے مرتے دم تک تیرے اوپر ایمان لا کر رہے ہیں اس وعدے پر قائم رہو مسلمانوں ایسا نہیں کہ گیارہ مہینے کے کافر اور ایک مہینے کے ہم مسلمان ہو گئے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو در گزر پر اللہ رمضان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اللہ عید کو مصنوع طریقے سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اللہ اپنا قرب نصیب فرمائے اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابیاں نصیب فرمائے اللہ بابری مسجد کا فیصلہ ہمارے حق میں نصیب فرمائے اللہ بیت المقدس کو یوگیوں کے تسلط سے آزاد فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں کی جو مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھر لائے جناب اشتیاق احمد صاحب اور یہاں کی جو نوجوان کمیٹی ہے یقیناً قابل مبارکباد ہے ہمارے مسلمانوں کی جو محنتیں ہیں وہ محنتیں یہ ہیں کہ اپنی ذات اور اپنی برادری کے لوگوں کی ٹانگ کھینچنے میں مسلمانوں نے کوئی قطر باقی نہیں رکھی ہے یہاں حقیضہ اسکول کے اندر جو عید کا پروگرام رکھا گیا تھا کئی لوگوں نے تھانے میں جا کر شکایت درج کرائی اور غلط قسم کی باتیں وہاں پر جا کر جو ہے کمپلین کروائی ہمارے بھائی اشتیاق صاحب ان کا وہ ذاتی زندگی اور ذاتی عمل وہ جانے خدا جانے لیکن اس حد تک کہ حفیظہ اسکول کے اندر عید کی نماز کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے تمام حالات کا مقابلہ کیا اور باطل پرستوں کو گندا شکن جواب دیا بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاتا وہ ہر کام چھچوڑا کام کیا اس زمانے میں ہم متحد اور متفق رہ کر ہمیں آج دشمنوں سے لڑنے کی ضرورت تھی آج یہ لوگ اپنے لیے اس طاقت کو استعمال کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت کے فیصلے پروائے ایسی حالت کے اندر انہوں نے اپنی نوجوان کمیٹی کو لے کر وہ کارنامہ انجام دیا ایک فون آتا لگتا تھا کہ کینسر ایک فون آتا لگتا تھا کہ اجازت مل گئی ہر فون اپنے اندر ایک بری خبر اور اچھی خبر آخر کار یہ ہوا کہ الحمدللہ للہ طے ہو گیا تھا لیکن خدا کی مرضی اور خدا کے فیصلے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہاں کس آدمی کا کون سا برا ارادہ تھا خدا نہ کرے اگر کوئی پتھر پھینک دیتا کوئی مجمے میں کھڑا ہو جاتا تو پھر جن لوگوں نے تھانے کے اندر ذمہ داری وائٹ پیپر میں لکھوائی تھی ہو سکتا ہے کہ ان پر آگے جو ہے مسائل پیدا ہو سکیں ان کے نیک ارادوں کو اور ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہو سکتا ہے اللہ نے برسات دے دی ہو کہ یہاں کوئی شرط پسند خدا کے گھر میں نہیں آ سکتا اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے وہ جو ہے ہر چیز کو بہتر جانتا ہے ہم سمجھتے ہیں تفر ہو شیلا وہ خیر کہ کوئی چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں بھلا ہوتا ہے خدا جانے وہاں کون سا کارنامہ انجام ہونے والا تھا خدا جانے ان نوجوانوں کے سر پر کون سا الزام دہشت گردی کا پتھر بازی کا ہلر بازی کا جھگڑے کا آج کے مبارک دن آنے والا تھا کہ لاکھ کوششوں کے باوجود یہ برسات تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لی اور وہ زمین تھی کہ دو سجدے کرنے کے لائق نہیں بنے بہرحال مولا تیرا شکر احسان اس مبارک گھر میں تو نے ہمیں جمع کیا جب جمع کیا اپنے فضل سے تو تو قبول بھی کروا لے اور جن لوگوں نے محنتیں کی دارین میں اللہ تعالیٰ انہیں اچھی جو ہے یعنی نعمتوں سے مالا مال ان کی دنیا بھی اچھی بنا آخرت بھی اچھی بنا آمین الحمد للہ نماز کی آپ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 باندھ لینا امام صاحب کرام کریں گے رکوع کریں گے سجدہ کریں گے اور دوسری طاقت کے لیے کھڑے ہوں گے اور دوسری رکعت کے اندر قرآن مکمل کرنے کے بعد رکو میں جانے سے پہلے امام صاحب تین سائز تقبیریں کہہ کر چوتھی تقبیر پر آپ جو ہے رکو میں جائیں گے یہ آپ جو ہے خاص خیال رکھیں اور ایک بات یاد رکھیں کہ نماز ہونے کے بعد مسافہ کرنا معانفہ کرنا جانے کی جو ہے کوشش کرنا یہ خلاف سنت ہے نماز اور خطبہ یہ دونوں ملا کر ہماری عید ہوتی ہے جیسے زہر کی چار رکعت ہے تو آدمی کوئی دو رکعت کے بعد امام اس فریات میں بیٹھے بھاگ جائے بیڑی پینے کے لیے تو نماز تھوڑی نہ ہوگی تو جیسے اس کی نماز نہیں ہوتی تو یہ دو رکعت اور خطبہ یہ دونوں ملائیں گے تب جا کر ہماری عید ہوگی اس وقت تک خطبے تک بھی بات نہ کرنا قبلے کی طرف رخ کرنا سمجھ میں آئے نہ احترام کرنا یہ جو ہے سنن میں سے ہے انشاءاللہ بہت مختصر وقت میں دونوں جو ہے سنتیں ادا کر دی جائیں گی اپنے سبوں کو درست کروانے